ابو عامر اشعری عبداللہ بن براد اور محمد بن علا نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے برائد سے حدیث سنائی انہوں نے ابو بردہ سے اور انہوں انہوں نے نے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ تیزی سے اٹھے آپ کو خوف لاحق ہوا کہ مبادہ قیامت آ گئی ہو یہاں تک کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور آپ کھڑے ہوئے بہت طویل قیام رکو اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے رہے میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو پھر آپ نے فرمایا یہی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا زندگی کی بنا پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو قیامت سے خوف دلائے اس لیے جب تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو جلد از جلد اس کے ذکر دعا اور استغفار کی طرف لپکو ابن علا کی روایت میں خصفت شمس کے بجائے کسفت شمس یعنی سورج کو گرہن لگا کے الفاظ ہیں معنی ایک ہی ہیں اور انہوں نے یخوف بہا عبادہ یعنی ان کے ذریعے سے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کے بجائے یخوف عبادہ یعنی اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو سترہ